غزوہ ذات الرقع سات ہجری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے تین بازوؤں میں سے دو مضبوط بازوؤں کو توڑ کر فارغ ہو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا تیسرا بازو وہ بدو تھے جو نجد کے صحرا میں خیمہ زن تھے اور رہ رہ کر لوٹ مار کی کاروائیاں کرتے رہتے تھے چونکہ یہ بدو کسی آبادی یا شہر کے باشندے نہ تھے اور ان کا قیام نکانات اور قلعوں کے اندر نہ تھا اس لیے اہل مکہ اور باشندگان خیبر کی بنسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت دشوار تھا لہذا ان کے حق میں صرف خوف زدہ کرنے والی تعدیبی کارروائیاں ہی مفید ہو سکتی تھیں چنانچہ ان بدوؤں پر روب و دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے اور بقول دیگر مدینہ کے اطراف میں چھاپہ مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو پراگندہ کرنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تادیبی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقا کے نام سے معروف ہے عام اہل مغازی نے اس غزوے کا تذکرہ چار ہجری میں کیا ہے لیکن امام بخاری نے اس کا زمانہ وقوع سات ہجری بتایا ہے چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہما نے شرکت کی تھی لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا تھا مہینہ غالباً ربیع الاول کا تھا کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ پہنچ کر ہلکا بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے مدینہ سے جا چکے تھے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر سیدھے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیبر پہنچے اور جب پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حبش سے اس وقت خدمت نبوی میں پہنچے تھے جب خیبر فتح ہو چکا تھا لہٰذا غزوہ ذات الرقا میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی کسی وقت پیش آیا تھا اہل سیر نے اس غزوے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی دو شاخوں بنی سالبہ اور بنی محارب کے اجتماع کی خبر سن کر مدینے کا انتظام حضرت ابو ذر یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور جھٹ چار سو یا سات سو صحابہ کرام کی معیت میں بلاد نجد کا رخ کیا پھر مدینہ سے دو دن کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ نہیں ہوئی البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صلات خوف یعنی حالت جنگ والی نماز پڑھائی صحیح بخاری میں حضرت موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے ہم چھ آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹے رہتے تھے اسی لیے اس کا نام ذات الرقا یعنی چیتھڑوں والا پڑ گیا کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتھڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھیں اور صحیح بخاری ہی میں حضرت چاپر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ تار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے تار درختوں کے درمیان بکھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرق نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی اور بولا تم مجھ سے ڈرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس نے کہا تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت چاپر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا تھا اور اس نے میری تلوار سونت لی اتنے میں جاگ گیا اور سونتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اس نے مجھ سے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا میں نے کہا اللہ تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غصہ نہ کیا ابو عوانہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی پھر وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہوئیے یعنی احسان کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں صحیح بخاری کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو تو رکعت نماز پڑھائی پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کو دو رکعت نماز پڑھائی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار رکعتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی دو دو رکعتیں اس روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے یہ نماز مذکورہ واقعے کے بعد ہی پڑھی گئی تھی صحیح بخاری کی روایت میں جسے مسدد نے ابو عوانہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے ابو بشر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا نام غورس بن حارث تھا ابن ہجر کہتے ہیں کہ واقعی کے نزدیک اس واقعے کی تفصیلات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس عربی کا نام تاثور تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن واقعی کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ تو واقعات تھے جو دو الگ الگ غزووں میں پیش آئے تھے واللہ عالم اس غزوے سے واپسی میں صحابہ کرام نے ایک مشرق عورت کو گرفتار کر لیا اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا چنانچہ وہ رات کے وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دو آدمیوں یعنی عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو پہرے پر معمور کر رکھا تھا جس وقت وہ آیا حضرت عباد رضی اللہ عنہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا انہوں نے نماز توڑے بغیر تیر نکال کر جھٹک دیا اس نے دوسرا اور تیسرا تیر مارا لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے پھر اپنے ساتھی کو جگایا ساتھی نے حالات جان کر کہا سبحان اللہ آپ نے مجھے جگا کیوں نہ دیا انہوں نے کہا میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا گوارہ نہ کیا کہ اسے درمیان میں چھوڑ دوں سنگ دل آراب کو مرعوب اور خوف زدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا ہم اس غزوے کے بعد پیش آنے والے سرائیہ کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کے ان قبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرت نہ کی بلکہ ڈھیلے پڑتے پڑتے سپر انداز ہو گئے اور بالاخر اسلام قبول کر لیا حتیٰ کہ ان عراب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکہ اور غزوہ ہنین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اور انہیں غزوہ ہنین کے مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا ہے پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے اعمال بھیجے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں غرض اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو جنگ خندق میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دور دورہ ہو گیا اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں جو شور و کیا اس پر مسلمانوں نے بڑی آسانی سے قابو پا لیا بلکہ اسی غزوے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کی فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو چکے تھے سات ہجری کے چند سرائیہ اس غزوے سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سات ہجری تک مدینہ میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرایا روانہ کیے بعض کی تفصیل یہ ہے ایک سری قدیہ سفر یا ربی الاول سات ہجری یہ سریا غالب بن عبداللہ لیسی رضی اللہ عنہ کی کمان میں قدید کی جانب قبیلہ بنی ملوح کی تعدیب کے لیے روانہ کیا گیا وجہ یہ تھی کہ بنو ملوح نے بشر بن سوید کے رفقا کو قتل کر دیا تھا اور اسی کے انتقام کے لیے اس سریا کی روانگی عمل میں آئی تھی اس سریا نے رات کو چھاپا مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا اور ڈھور ڈنگر ہانک لائے پھر ان کے دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا لیکن جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی اور ایک زبردست سیلاب آ گیا جو فریقین کے درمیان حائل ہو گیا اس طرح مسلمانوں نے بقیہ راستہ بھی سلامتی کے ساتھ طے کیا دو سریہ حسمی جماعتی الاخرہ سات ہجری اس کا ذکر شاہان عالم کے نام خطوط کے باب میں گزر چکا ہے تین سریہ تربہ شعبان سات ہجری یہ سریہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا ان کے ساتھ تیس آدمی تھے جو رات میں سفر کرتے اور دن میں رو پوش رہتے تھے لیکن بنو حوازن کو پتہ چل گیا اور وہ نکل بھاگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اور وہ مدینہ پلٹ آئے چار سریعی اطراف فدق شعبان سات ہجری یہ سریہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تیس آدمیوں کے ہمراہ بنو مرح کی تعدیب کے لیے روانہ کیا گیا حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیڑ بکریاں اور چوپائی ہانک لیے اور واپس ہو گئے رات میں دشمن نے آ لیا مسلمانوں نے جم کر تیر اندازی کی لیکن بلاخر بشیر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کے تیر ختم ہو گئے ان کے ہاتھ خالی ہو گئے اور اس کے نتیجے میں سب کے سب قتل کر دیے گئے صرف بشیر رضی اللہ عنہ زندہ بچے انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر فدق لایا گیا اور وہ وہیں یہود کے پاس مقیم رہے یہاں تک کہ ان کے زخم مندمل ہو گئے اس کے بعد وہ مدینہ آئے پانچ سریائے محف رمضان سات ہجری یہ سریہ حضرت غالب بن عبداللہ علیسی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بنو عوال اور بنو عبد بن سالبہ کی تعدیب کے لیے اور کہا جاتا ہے کہ قبیلہ چہینہ کی شاخ حرقات کی تعدیب کے لیے روانہ کیا گیا مسلمانوں کی تعداد ایک سو تیس تھی انہوں نے دشمن پر اجتماعی حملہ کیا اور جس نے بھی سر اٹھایا اسے قتل کر دیا پھر چوپائے اور بھیڑ بکریاں ہانک لائے اسی سریا میں حضرت اسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ نے نہ بن مرتاس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عطاب فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ معلوم کر لیا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا چھ سریعہ خیبر شوال سات ہجری یہ تیس سواروں پر مشتمل تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا گیا تھا ہوا یہ کہ اسیر یا بشیر بن رضام بنو غطفان کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے جمع کر رہا تھا مسلمانوں نے اسیر کو یہ امید دلا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خیبر کا گورنر بنا دیں گے اس کے تیس رفقا سمیت اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا لیکن کرکرا نیار پہنچ کر فریقین میں بدگمانی پیدا ہو گئی جس کے نتیجے میں اسیر اور اس کے تیس ساتھیوں کو لڑائی میں جان سے ہاتھ دھونے پڑے سات سریعہ یمن و جبار شوال سات ہجری جبار کی جین پر زبر ہے یہ بنو غطفان اور کہا جاتا ہے کہ بنو فزارہ اور بنو عزرہ کے علاقے کا نام ہے جہاں حضرت بشیر بن قعب انصاری رضی اللہ عنہ کو تین سو مسلمانوں کی معیت میں روانہ کیا گیا مقصود ایک بڑی جمعیت کو پراغندہ کرنا تھا جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو رہی تھی مسلمان راتوں رات سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے جب دشمن کو حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا دو آدمی بھی قید کر لیے اور جب ان دونوں کو لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچے تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور آٹھ عنابہ اسے امام بن قیم نے عمرہ قضاء سے قبل سات ہجری کے سرایہ میں شمار کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیلہ چشم بن معاویہ کا ایک شخص بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر غابہ آیا وہ چاہتا تھا کہ بنو قیس کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حضرت کو صرف دو آدمیوں کے ہمراہ روانہ فرمایا حضرت ابو حضرت نے کوئی ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ دشمن کو شکست فاش ہوئی اور وہ بہت سے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لائے عمرہ قضاء امام حاکم کہتے ہیں یہ خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ذی قدا کا چاند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضاء کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سبھی لوگ روانہ ہوئے اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے اس طرح تعداد دو ہزار ہو گئی عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابرحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا ساٹھ اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا سلحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا اور قریش کی جانب سے بدہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار لے کر چنجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال سپر تیر نیزے سب رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں تو سو آدمی وہیں چھوڑ دیے اور سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکہ میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قسوانامی اونٹنی پر سوار تھے مسلمانوں نے تلواریں حمایت کر رکھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے مشرقین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل قیقان پر جا بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یسرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے تین چکر دوڑ کر لگائیں البتہ رکن یمانی اور ہجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں کل ساتوں چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی اس حکم کا منشا یہ تھا کہ مشرقین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لیں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استباع کا بھی حکم دیا تھا استباع کا مطلب یہ ہے کہ دائیں کندھا کھلا رکھیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزار آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو ہچون پر نکلتی ہے مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کہہ رہے تھے یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چڑی سے ہجرا اسود کو چھوا پھر طواف کیا صحابہ نے بھی طواف کیا اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رڈس کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے کفار کے پوتو ان کا راستہ چھوڑ دو راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے اے پروردگار میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابن رواحہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر انہیں رہنے دو کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے تین چکر دوڑ کر لگائے مشرقین نے دیکھا تو کہنے لگے یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں تو آپ سے فارغ ہو کر آپ نے صفا مروہ کی صحیح کی اس وقت آپ کی ہدی یعنی قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں اس کے بعد مرواہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا پھر وہیں سر منڈایا مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاتج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں اور جو لوگ حفاظت پر معمور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تین روز قیام فرمایا چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرقین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں کیونکہ مدت گزر چکی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئیں انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لے لیا اس کے بعد حضرت علی حضرت چافر اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا ہر ایک متعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شافر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی اسی عمرے کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارس سامریہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا تھا اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا کیونکہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ انہی کی زوجیت میں تھیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے واپسی کے وقت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دی گئیں اس عمرے کا نام عمرہ قضاء یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضاء کے طور پر تھا یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا اور اس طرح کی مصالحت کو عربی میں قضاء اور مقاضات کہتے ہیں اس دوسری وجہ کو محققین نے راحج قرار دیا ہے نیز اس عمرے کو چار نام سے یاد کیا جاتا ہے عمرہ قضا عمرہ قضیہ عمرہ قصاص اور عمرہ صلاح چند اور سرائیہ ایک سریعہ ابو العوجہ ذوال سات ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس آدمیوں کو حضرت ابو العوجہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا لیکن جب بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں پھر انہوں نے سخت لڑائی کی جس میں ابو لعوجہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تاہم مسلمانوں نے دشمن کے دو آدمی قید کیے دو سریع غالب بن عبداللہ سفر آٹھ ہجری انہی دو سو آدمیوں کے ہمراہ فتح کے اطراف میں حضرت بشیر سعد کے رفقا کی شہادت کا ہمیں بھیجا گیا تھا ان لوگوں نے دشمن کے جانوروں پر قبضہ کیا اور ان کے متعدد افراد قتل کیے تین سریا ذات اطلاع ربیع الاول آٹھ ہجری اس سریا کی تفصیل یہ ہے کہ بنو قضاء نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑی جمعیت فراہم کر رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن عمر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں صرف پندرہ صحابہ کرام کو ان کی جانب روانہ فرمایا صحابہ کرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے ان کو تیروں سے چھلنی کر کے سب کو شہید کر ڈالا صرف ایک آدمی زندہ بچا جو مقتولین کے درمیان سے اٹھا لیا گیا اور چار سریعہ ذات عرق ربیو الاول آٹھ ہجری اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنو حوازن نے بار بار دشمنوں کو کمک پہنچائی تھی اس لیے پچیس آدمیوں کی کمان دے کر حضرت شجاع بن وحب اسدی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ کیا گیا یہ لوگ دشمن کے جانور ہانک لائے لیکن جنگ اور چھیڑ چھاڑ کی نوبت نہیں آئی مارکہ موتا موتا میم پیش اور واو ساکن اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقتس دو دن کی مسافت پر واقع ہے زیر بحث مارکہ یہیں پیش آیا تھا یہ سب سے بڑا خون ریز مارکا تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا اور یہی مارکا عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا اس کا زمانہ وقوع جماعتی الاولا آٹھ ہجری مطابق اگست یا ستمبر چھ سو انتیس ہے مارکے کا سبب اس مارکے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بسرا کے پاس روانہ کیا تو انہیں قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے جو بلقا پر معمور تھا گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی یاد رہے کہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات سخت گراں گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے تین ہزار کا لشکر تیار کیا اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احساب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا لشکر کے عمراء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپاہ سالار حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپاہ سالار ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمر رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی تعوت دیں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو اور دیکھو بدہدی نہ کرنا خیانت نہ کرنا کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارکل دنیا کو قتل نہ کرنا کھجور اور کوئی اور درخت نہ کاٹنا اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریا جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ سپا سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا اس وقت ایک سپاہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رونے لگے لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں ہے بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے آیت یہ ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْزِيًّا یعنی تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے سورہ مریم آیت نمبر اکتر میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا لیکن میں رحمت سے مغفرت کا اور استخوان شکن مغز پاش تلوار کی کاٹ کا یا کسی نیزہ باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا اس کے بعد لشکر روانہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشایعت کرتے ہوئے سنیت الوداع تک تشریف لے گئے اور وہیں سے اسے الوداع کہا اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی یعنی اردنی علاقے میں واقع ہے یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرکل قیصر روم بلکا کے علاقے میں معاب کے مقام پر ایک لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے اور اس کے جھنڈے تلے لخم و جزام بلقین و بہرہ اور بلی یعنی قبائل عرب کے مزید ایک لاکھ افراد بھی جمع ہو گئے ہیں معان میں مجلس شورا مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک تو چار ہو گئے تھے اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا تین ہزار کا ذرہ جتنا لشکر دو لاکھ کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے مسلمان حیران تھے اور اسی حیرانی میں معان کے اندر دو راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزار دیں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا اور کوئی حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی لیکن حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں خدا کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب نے آپ نکلے ہیں یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا اس لیے چلیے آگے بڑھیے ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر رہے گی یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے بلاخر حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات طے پا گئی دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی غرض اسلامی لشکر نے مہان میں دو راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی اور بلکہ کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا ہرقل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان موتا کی جانب سمٹ کر خیمہ زن ہو گئے پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی میمنہ پر قطبہ رضی اللہ عنہ بن قطادہ عزری مقرر کیے گئے اور یسرا پر عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ جنگ کا آغاز اور سپا سالاروں کی یکے بعد دیگر شہادت اس کے بعد موتاہی میں فرقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی تین ہزار کی نفری تو لاکھ ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی عجیب و غریب مار کا تھا دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی لیکن جب ایمان کی باتیں بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ نے علم لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی وہ لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور جامع شہادت نوش فرما کر زمین پر آ رہے اس کے بعد حضرت چافر رضی اللہ عنہ کی باری تھی انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے کوچیں کاٹ دیں اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے دہنا ہاتھ کٹ گیا اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا یہاں تک کہ بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں سے جھنڈا آگوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ خلط شہادت سے سرفراز نہ ہو گئے کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے دو ٹکڑے ہو گئے اللہ نے انہیں ان کے دونوں بازوؤں کے عوض جنت میں دو بازو عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں اسی لیے ان کا لقب جعفر تیار اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا تیار معنی اڑنے والا اور ذوالجناحین معنی دو بازوؤں والا امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جب موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جب کہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے پچاس زخم شمار کیے ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے نوے سے زیادہ زخم پائے نافیہ سے عمری کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے اس طرح کی شجاعت و بسالت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے آمادہ کرنے لگے لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا لیکن اس کے بعد کہنے لگے اے نفس قسم ہے کہ تو ضرور مت مقابل اتر خانہ گواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی اگر لوگوں نے جنگ پر پا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد وہ مقابل میں اتر آئے اتنے میں ان کا چچیرا بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا اس کے ذریعے اپنی پیٹھ مضبوط کر لو کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں اس موقع پر قبیلہ بنو اجلان کے ثابت رضی اللہ عنہ بن ارقم نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپاہ سالار بنا لو صحابہ نے کہا آپ ہی یہ کام انجام دیں انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پر زور جنگ کی چنانچہ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹ گئیں پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی سی تلوار باقی بچا اور ایک دوسری روایت میں ان کا بیان اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتا کے روز نو تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے لیا وہ بھی شہید کر دیے گئے پھر ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی خاتمہ جنگ انتہائی شجاعت و بصالت اور زبردست چاں بازی و چان سپاری کے باوجود یہ بات انتہائی تعجب بنگیز تھی کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے لہذا اس نازک مرحلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے جس میں وہ خود کود پڑے تھے اپنی مہارت اور کمال ہنرمندی کا مظاہرہ کیا روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اس مارکے کا آخری انجام کیا ہوا تمام روایات پر نظر ڈالنے سے صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دن بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مرعوب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تعقب کی ہمت نہ ہو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی حیت اور وضع تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی مقدمہ یعنی اگلی لائن کو ساکا یعنی پچھلی لائن اور ساکا کو مقدمہ کی جگہ رکھ دیا اور میمنا کو یسرا اور یسرا کو میمنا سے بدل دیا یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے غرض رومی ابتدائی میں مروب ہو گئے ادھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا کی پنہائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے تعاقب کی بات نہ سوچی ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ واپس آ گئے فریقین کے مقتولین اس جنگ میں بارہ مسلمان شہید ہوئے رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی اس مارکے کا اثر اس مارکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھیں مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے لیکن اس مارکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا اس کی وجہ سے سارے عرب انگشتے بدن رہ گئے کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھے عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے اس لیے تین ہزار کی ذرہ جتنی نفری کا دو لاکھ کے بھاری بھرکم لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا عجوبہ روزگار سے کم نہ تھا اور اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے مسلمان ان سے الگ تھلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ ہیں وہ اللہ کی طرف سے موید و منصور ہیں اور ان کے رہنما واقعتاً اللہ کے رسول ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زدی قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسر پیکار رہتے تھے اس مارکے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے چنانچہ بنو سلیم اشجع غطفان زبیان اور فزارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کر لیا یہی مارکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خون ریز ٹکر شروع ہوئی جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوئی سریا ذات السلاسل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارکہ موتا کے سلسلے میں مشارف شام کے اندر رہنے والے عرب قبائل کے موقف کا علم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ کے خلاف اتنی بڑی جمعیت فراہم نہ ہو سکے اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا کیونکہ ان کی وادی قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے بعد ہی یعنی جماعت الاخر آٹھ ہجری میں ان کی تالیف قلب کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ فرمایا کہا جاتا ہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ بنو قضاء نے اطراف مدینہ پر حلہ بولنے کے ارادے سے ایک نفری فراہم کر رکھی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن عاص کو ان کی جانب روانہ کیا ممکن ہے دونوں سبب اکٹھا ہو گئے ہوں بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن عاص کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اس کے ساتھ کالی جھنڈیاں بھی دیں اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین و انصار کی تین سو نفری دے کر انہیں رخصت فرمایا ان کے ساتھ تیس کھوڑے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلی اور عذرا اور بلقین کے جن لوگوں کے پاس سے گزریں ان سے مدد کے خواہاں ہوں وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے تھے جب دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت رافیہ رضی اللہ عنہ بن مکیس جہنی کو کمک طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جرح کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں دو سو فوجیوں کی کمک روانہ فرمائی جن میں روسائی مہاجرین مثلا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین اور سرداران انصار بھی تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ بن عاص سے جا ملیں اور دونوں مل کر کام کریں اختلاف نہ کریں وہاں پہنچ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امامت کرنی چاہی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ میرے پاس کمک کے طور پر آئے ہیں امیر میں ہوں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بات مان لی اور نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی پڑھاتے رہے کمک آ جانے کے بعد یہ فوج مزید آگے بڑھ کر قضاء کے علاقے میں داخل ہوئی اور اس علاقے کو رونتی ہوئی اس کے دور دراز حدود تک جا پہنچی اخیر میں ایک لشکر سے پھیڑ ہوئی لیکن جب مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گیا اس کے بعد عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کو ایکچی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا انہوں نے مسلمانوں کی بسلامت واپسی کی اطلاع دی اور غزوے کی تفصیل سنائی ذات السلاسل پہلی سین کو پیش اور زبر دونوں پڑھنا درست ہے وادی القراء سے آگے ایک خطہ زمین کا نام ہے یہاں سے مدینہ کا فاصلہ دس دن ہے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مسلمان قبیلہ جزام کی سرزمین میں واقع سلسل نامی ایک چشمے پر اترے تھے اسی لیے اس مہم کا نام ذات السلاسل پڑ گیا سریعہ خزرہ شعبان آٹھ ہجری اس سریعہ کا سبب یہ تھا کہ نجد کے اندر قبیلہ محارب کے علاقے میں خزرہ نامی ایک مقام پر بنو غطفان لشکر جمع کر رہے تھے لہٰذا ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کو پندرہ آدمیوں کی جمعیت دے کر روانہ کیا انہوں نے دشمن کے متعدد آدمیوں کو قتل اور قید کیا اور مال غنیمت بھی حاصل کیا اس مہم نے وہ پندرہ دن مدینے سے باہر رہے